تحریم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضامندی چاہنے کے لیے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چھپا کر کہی تو جب اس نے اس کو بتا دیا اور اللہ نے نبی کو اس سے آگاہ کر دیا تو نبی نے کچھ بات بتائی اور کچھ ٹال دی پھر جب نبی نے اس کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے اس کی خبر دی نبی نے کہا کہ مجھ کو بتایا جاننے والے نے باخبر نے اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل جھک پڑے ہیں اور اگر تم دونوں نبی کے مقابلے میں کارروائیاں کرو گی تو اس کا رفیق اللہ ہے اور جبریل اور صالح اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے اس کے مددگار ہیں اگر نبی تم سب کو طلاق دے دے تو اس کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں اس کو دے دے مسلمہ با ایمان فرما بردار توبہ کرنے والی عبادت کرنے والی روزہ دار بیوہ اور کنواری اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اس پر تند خو اور زبردست فرشتے مقرر ہیں اللہ ان کو جو حکم دے اس میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا آج عذر نہ پیش کرو تم وہی بدلے میں پا رہے ہو جو تم کرتے تھے اے ایمان والوں اللہ کے آگے سچی توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گنا معاف کر دے اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس دن اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہی ہوگی وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری روشنی کو کامل کر دے اور ہماری مغفرت فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے نبی منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اللہ منکروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوت کی بیوی کی دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں پھر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے اور دونوں کو کہہ دیا گیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی جب کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برتاروں میں سے تھی